پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ان کی قسم جنہیں تسلسل کے ساتھ بھیجا گیا ہے پھر تیز رفتاری سے چلنے والی ہیں اور قسم ہے ان کی جو اشیاء کو منتشر کرنے والی ہیں پھر انہیں آپس میں جدا کرنے والی ہیں پھر ذکر کو نازل کرنے والی ہیں تاکہ عذر تمام ہو یا خوف پیدا کرایا جائے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہرحال واقع ہونے والی ہے پھر جب ستاروں کی چمک ختم ہو جائے اور آسمانوں میں شگاف پیدا ہو جائے اور جب پہاڑ اڑنے لگے اور جب سارے پیغمبر ایک وقت میں جمع کر لیے جائیں بھلا کس دن کے لیے ان باتوں میں تاخیر کی گئی ہے فیصلے کے دن کے لیے اور آپ کیا جانے کہ فیصلے کا دن کیا ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے جھنم ہے کیا ہم نے ان سے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا ہے پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیں گے ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں اور آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا ہے پھر اسے ایک محفوظ مقام پر قرار دیا ہے ایک معین مقدار تک پھر ہم نے اس کی مقدار معین کی ہے تو ہم بہترین مقدار مقرر کرنے والے ہیں آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے کیا ہم نے زمین کو ایک جمع کرنے والا ظرف جس میں زندہ مردہ سب کو جمع کریں گے اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ قرار دیے ہیں اور تمہیں شینی پانی سے سیراب کیا ہے آج چھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے جاؤ اس طرف جس کی تقزیب کیا کرتے تھے جاؤ اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کے تین گوشے ہیں نہ ٹھنڈک ہے اور نہ جہنم کی لپٹ سے بچانے والا سہارا وہ ایسے انگارے پھینک رہا ہے جیسے کوئی محل جیسے زرد رنگ کے اونٹ آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور جہنم ہے آج کے دن یہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں گے اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ عذر پیش کر سکیں آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور تمام پہلے والوں کو اکٹھا کیا ہے اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہو تو ہم سے استعمال کرو آج تک زیب کرنے والوں کے لیے جھنم ہے بے شک متقین گھنی چھاؤں اور چشموں کے درمیان ہوں گے اور ان کی خواہش کے مطابق میوے ہوں گے اب اطمینان سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے انجام دیے ہیں ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں آج جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے تم لوگ تھوڑے دن کھاؤ اور آرام کر لو کہ تم مجرم ہو آج کے دن تکزیب کرنے والوں کے لیے ویل ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو نہیں کرتے ہیں تو آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے جھنم ہے آخر یہ لوگ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے آئیں گے